مبارک اور کلام اقبال کی روشنی پیش کیا اس وضاحت کی گئی کہ او شیطانی ایک انجمن جڑے اسلام اور غریب ممالک نارے اسلام اور غریب ممالک لٹن نارن تاطر ان دو جگ کرن کی خاطر وہ انجمن بنائی گئی اس دیا پانچ ویٹو وہ پنجے کافر دو ملک جن مشرقی نے تین ملک جہد مغربی نے روس تے چین مشرقی نے تے برطانیہ فرانس تے امریکہ یہ تین کون نے مغربی نے ہوں پانچ ویٹو پاور ویٹو پاور جو دیکھی گئی اس ادارے کے ظالم غاصب بدماش اور فراؤن ہون کی سب تو ویڈی دلیل ہوئی یاد رکھنا کہ ہر پاسے جمہوریت کا ٹھنڈوا پیٹن والا امریکہ تو برطانیہ کہ اکثریت کی بات مانی جائے تو ایک سو پچاسی ملک ہو تو اتے صرف پنجا ایک دی منیچے تو یا انہیں پنجا دی منیچے کدا ایک چٹا ننگا دھوکھا فراڈ اور بدماشی میں ہوں جناب کے سامنے اج موضوع کی بیان کرنا ہے اقوام متحدہ کی ویٹو پاوروں کی مسلم دشمنی کے اپنے بیانات کی روشنی میں پانچ جڑے کٹھے ہوئے نے بگیار انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کی زہر ہوا ہے اور ہر غریب ملک کے خلاف انہوں نے کی زہر گیا ہے یہ بلا پانچ ویٹو پاور جہیا نے پانچ سپر پاورا جن آخد جہاں پوری دنیا تعینات کی گل رد کر کے اپنی منا سکتی نے یہو جی بدماش طاقت جہیا دے بیانات سنو کہ وہ مسلمانوں دے خلاف کی زہر کرتے ہیں مسلمان تباہ کرنے کی منصوبے بنا تسا دے اپنے بیانات سنو گے تو پھر اندازہ ہوگا بھی ہوں ویٹو پاور کیوں دتی گئی نے توجہ نہیں کی میرے گل نے میں پیدا بنا گیا بنایا گیا وہ مقاصد رکھے گئے اخراج رکھے گئے ہر کسی ملک ترقی دینی آزادی دینی ہے حقوق کا خیال رکھنا ہے فلان آزادی جو اگے میں اگلے دن وہ انہوں کے مقاصد کی نے لیکن اس جمعے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ جہے دشمن دوستی کا روپ بھاگ ان دشمنوں کا بڑا حال کے دیکھو انہوں کی اپنی زبان چ اپنے منہ چیرے کی جوڑ کے نے کن ڈنگ مارن کا چوبی گھنٹے سوچ کے بیٹھے ہاں جی اقوام متحدہ کی وہ گندگی جہی ہے انسان اور مسلمانوں کے خلاف سکھ بھی پا گئے ہیں لیکن افسوس اس گل کا ہے کہ مسلا کس درجے کا بغیرت ہو گیا ہے کہ ہے جی یہ کوئی سمجھ سور آ جائے سارے خلاف کی پیا ہے حقیقت میں مقصد آنا اصا بڑے حوصلے والے بن گئے ہاں، بڑے حوصلے والے بن گئے ہاں۔ سور ہوتا نا سور انتہائی بغیرت جانور سور ہے پر اندر کتے چڈو نا تو گولی مارو فوٹا مارو تو پھر پوتر پہ پھر میں بڑا ہی بغیرت سن ہوں تین میں دسنا میرے بغیرت کنی وہ جب پوتر گیا نا تو پھر وہ جناب بندوقہ دیا نالیاں منہ پا کتے وڈ چڑتا ہے بندے وڈ ہے جنہ چیر مردہ نہیں نا اُن چر ہر پاسوں تباہیاں لائی رکھتا ہے چبلا میں اپنے آپ جب اصا لینا تو اپنے بول دیا پیرا تو اپنی عوام نو بھائی یار پھر پتا لگتا ہے باقی بھائی اصا سور نالوں بھی بڑے حوصلے آ رہے ہیں وہ تو کٹیس کے نا تو کھلوتا ہے آپ نے بخت والا ایسا کٹو کوٹلا ایسا کچھ ہے سڈے حوصلے ہی بڑے بلند نے افسوس اس گل کا ہے کہ اس کام نو تعلیم حص کر کے منافق بلمان کر بغیر کر کے سنا دیتا گیا ہے ہوں اندازہ پسند ان ویٹو پاور یعنی فرانس برطانیہ امریکہ جرمنی اور جن ہیں اتنے بیٹھے خنزیر جڑے انسانیت دے دوست اور انسان نو جناب جی ہر ویل ترقی دن کی مسلمانوں دے خلاف سوچتے ہیں تو کی کر رہے ہیں وہ سنو گے تو تمہیں آپ پتہ پتا لگ جائے گا بھی اقوام متحدہ کی ادارہ ہے توجہ ہے نا ہر چملا میرے کو کتاب رواداری اور مغلب استفامیہ اور سوالیہ انداز رواداری اور مغرب نے نا بھائی اقوام متحدہ رواداری کا سمجھ دینا ہے ہر کسی طرح جیو تو جینے دو جیو جیو جینے دو یہ جڑا سدرش دے وہ کس حد تک انہوں کا سچ ہے کس حد تک جھوٹ تو کبلا پہلے نمبر دے یہ حوالے میں اس کتاب ہی نقل کرنے نے انہیں اگوں والا جتوں جتوں انہیں لیا اس نے وہ بیانات قلم بند کیتے نے کتاب دانا رواداری اور مغرب علم عرفان پبلشرز کی طرف سے چھپی ہے صفحہ نمبر دو سو انانوے اتوں میں بیانات شروع کر لگا ہوں باروں باری بیان سنیا جی ان سرکار کے جڑے مسلمان کے دوست بنے ہوئے یہاں کے ذہن چ دوست نے ہوں میں دوستوں کا حال سمجھ سب تو پہلا سر چارلس پرپو ندراس نگراس انڈیا دا انگریزا کے دور چ گورنر سی سر چار یہ کی پیا بیان دینا ہے انیس سو اٹھتی ایجوکیشن انکوائری کمیٹی کے کنوینر کی حیثیت سے اپنی رپورٹ میں اس نے کہا مسلمانوں کا نظام تعلیم طاقت فخر و مباحت اور جوش عزائم پر مبنی ہے ان کا یقین ہے کہ یہ کلۂ ارد مومنین کی نراش ہے ان کے علاوہ سب کافر اور راسد ہیں تمام ملک با اختیار خداوندی مسلمانوں کے ملک ہیں خوش بختی سے تعلیم کے یہ میلانات بہت مشکل زبان عربی میں لکھی ہوئی کتابوں اور چند علماء کے ذہنوں میں بند ہیں جو شاد و نادر ہوئی نہایت مزمحل انداز میں لوگوں کے جذبات میں جھلکتے ہیں یورپی تعلیمی مراکز کے ذریعے صرف یورپی تصورات راستہ کو گرما کر ہی یہ ممکن ہے کہ ان کے قومی نظریات کو ایک نیا رخ دیا جا سکے باوجود کہ اسلام ایک سخت جان مذہب ہے اور مسلمان جس نے انگریزی تعلیم پائی ہے بہت ہی مختلف تن کا انسان ہے جس میں اشتعال پذیر مذہبی جذبات جہاد اور شہادت انکا ہو چکے ہیں ہو جاتے ہیں جس کا خلاصہ پھر مسلمان کی تعلیم جڑی نا یہ انہوں نے دس دیے بھائی زمین دے مالک صرف تصاج یہ مطلب ہے مسلے اور تیرے نالوں بھی انگریز تیری گل نو زیادہ سمجھتا تیر دین نو شیطان جو انہوں وہی کرتا واقعی ٹھیک ہے اللہ قرآن فرما ہے رب فرما والا کب چبلا زبور نمبا دل کر اردا یار سہارا باد ہو رب فرما ایسا ذکر تو بعد زبور چ لکھا سی ساری زمین دے وارس نیک لوگ ہون گے ہوں اتے رب سونے نے یہ نہیں فرمایا کہ محمد پاک دی امت جہے مسلمان مومن ہو گے انہوں زمین دا وارث بننا کیونکہ زمین برتی رب سونے دیے رب دے منن والے ہی وارث بن گئے یہ حق انہ بنتا ہے ہوں توجہ فرما اللہ دیا بندہ میں موٹی جی تمہیں مثال دینا وا مسلمان کا جرم کی ہے زمین کا وارس کیوں بنتا ہے اس واسطے بنتا ہے تاکہ جہے کافر رہن وہ کسی بھی شرارت نال نقصان نہ پہنچا سکن اور مسلمانوں کی حکومت رہ کے اسلام قبول کر کے تو بھی جنت داخل ہو جان رحمان اپنے رب رحمان ملازی کر لو راکی بہلی ہے تارک بن زیاد کی گل مشہور ہے رحمت اللہ علیہ جی جب دریا پار کیتا فوج نے تو انہیں آخا بیڑیاں ساڑ دو آخا کیوں ساڑیے دشمن کے علاقے آئے تھے آپ نے فرمایا ملک خدا مل کے ماسک خدا دا ملک سارا مل کے پچھا جان بھی کی سوچنی اگاں دی سوچو اتنے مارا آ گیا تو یہ سا کار ہے پچھا گھر کہڑا ہو رہا ہے ہوں گل سمجھا جی باقی جن نے اس دھرتی کے اتنے رہن کا حق اسلام انہوں ہے لیکن شرط نار رہن اسلام کے تابع ہو کے جو سپ آزاد ہو گئے پٹاری تو پھر انہیں ڈنگ مار مار کے جی ہوں بندے دو پوری دنیا انسانیت کو تڑپایا ہوا ہے یہ فکر نہیں پھر تڑپاؤں گے ہوں سر چار لس صاحب کیا ہے مسلمانوں کا جڑا نظام تعلیم ہے یہاں طاقت دس طاقت کی تعینات حکومت واسطے نکلے پھر اگے آخر ہوں اس طرح ہے بھائی اسلام سخت جان مذہب ہے بڑا جنہ مرضی سے کوئی حاکم کوئی آ بڑے اس مذہب والے لوگ ہٹتے پھرتے نہیں مگر مسلم نوجوان جس نے انگریزی تعلیم پائی ہے وہ بہت ہی مختلف قرم کا انسان ہے کی مطلب وہ سخت جان نہیں لگا اس خردلے میں جدھر تو جائے گا جس میں اشتہار فضیر مغری جذبات یعنی منگی غیرت بالکل ہونی جہاد اور شہاد کا کوئی مان حسین والا اور اکا ہی نہیں ہو گے ہوں ایمان نال دسو پہلا بیان برطانیہ دا برطانیہ مدراس سوبے دا اس ویلے دا گورنر سر چارلس دی بکواس بیان سنایا ہے کہ دیوت دوستی ہے ہاں، کنا محبت کا درس کیا کہ اس طرح کرو بکریو بکری ہو تو سب یہ جب سڈے کو تربیت پا لیں گے جی نا اس تو بعد تعلیم تو بعد تو تصا بگیارا نال بالکل جھگڑے کی سوچتے ہی نہیں باقی جن بھی ہوتے ہیں وہ سنگ مارن کی سوچتے ہیں لیکن یہ بخت والے سنگ مارن کی نہیں سوچتے کی مطلب بےمان جو ہوگا منافق جو ہوگا اور ایمان نہ بس جب ایمان جانا رہے ایمان جانا رہے غیرتی جانتی رہے اسلام ہی رہے کہ کافر پہ آپ راضی ہو جانا ہے لیکن ہوں یہ دس کہ وہ ہون راضی ہونا وہ دشمنی ہے کہ دوستی ہے توجہ نہیں کی تھی ایک بیان اور بھی ہے توجہ نالا سبحان اللہ یہ بیان ہے صدر امریکی صدر رچڈ نکسن اندر اس کشمکش میں معتدل مسلمان اور یہود ایک طرف ہیں اور بنیاد پرست مسلمان دوسری طرف معتدل اس کشم جیڑی مسلمانوں مسلمان یہودیاں دی جنگ جاری ہے اس جنگ معتدل مسلمان اور یہود ایک طرف ہیں تو بنیاد پرست مسلمان دجے طرف نے کی مطلب بھائی موتدل مسلمان کہڑے نے جو ادارے پاسے نے وہ کہڑے نے موتدل تو جڑے انہوں نے مخالف نے وہ کون نے بنیاد پرست دہشت گرد اسلام جنو منافع آخر ہے یہودی انہوں محتبل آخر کیا آخر ہے محتبل ہوں آپ ہی سوچ لے کہ جمہوری تو سکونی یہ آدھا یہودا کے پاس نے تو بنیاد پرست کہڑے پاس نے مقابلے میں ان دونوں کی جنگ ایک میدان کھلوتے نے یہودی تو یہودی کے تعلیم یافتہ ذہن لکھن والے جمہوری موہ قدر جہے کمزر آخر کسی نے کچھ نہیں آخر چلو جی بالکل ٹھیک ہے بڑی اچھی چیز ہے جو مرضی وہ کرتے ہیں کیوں ایسی مخالفت کرتے ہو چھوڑو تصادم نہیں ہونا چاہیے ٹھنڈے بنو ٹھنڈے ایک پاس ٹھنڈے سے یہودی دوسرے پاس گرم مسلمان غیرت مند وہ آخر ہوں جنگ نہ بچے سمجھ آ گئی ہے ہوں آپ سمجھ لا کہ انہوں کی دشمنی کی ہے کہ دو دوست نے سڈے جہے پہ آخر نے بھائی ساری مخالفت چھوڑو اصا جو تمہیں آخان گے وہ منو سڈے میدان پاس آؤ جب مسلمان دین کی گل کرنا جناب تاری چکر ہوئے تو پھر تصا سارے دوست سنگی بولی جے تصا اپنے دین تو پھر کے سارے رل کے بڑا منافق ہو تو اپنے مسلمانوں رکھو جنگ تو ہوں سمجھ لے یہ کچھ نہیں وہ کرنا چاہتے صرف سارے مسلمانوں فسا فسا کے تے اپنا کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے اسلام کو مسلمانوں کا دشمن بنانا چاہتے ہیں تو پھر سمجھ لے جنہ کا اندرون ارادہ ایک لانتی ہو گئے وہ ویٹو پاور بن کے کی کریں گے توجہ نہیں کی تھی بول سبحان اللہ جڑا پہلا حوالہ اس کتاب چ پیش کیتا دوسرا یہ رچرک کا حوالہ نکسن امریکہ کے صدر کا یہ کتاب دل آخر کیا ہوگا ڈاکٹر صفر بن عبد الرحمان حوالے بھی سے لکھا نے ہر امریکن نائب وزیر خارجہ کون سن سنتے جاؤ لوس دے جاؤ لوس دے لوس دا جا جے رب زمین ہی نہ تو یہاں کی دشمنی کا اندازہ لا اپنے کی آخا تھا پن آخا یا بغیر کی آخا یا ضرور یا کی آخ اور امریکہ نائب وزیر خارجہ کی کیا خدا ہے ہر قیمت پر سلیبی جنگ جاری رکھیں گے Mister Eugene Rostow جو امریکہ کا نائب وزیر خارجہ تھا ساتھ ہی منصوبہ بندی کے شعبے کا صدر تھا وہ انیس سو ستاسٹھ تک صدر جانسن کا مشیر خاص رہا اس نے اپنے ایک بیان میں کہا حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ اسلام کے حوالے سے معائنے دانا موقف کے سوا کوئی دوسرا موقف اختیار کر ہی نہیں سکتا آگے امریکہ مسلمانوں دشمنی کو سنا انفائی مخالفت کو سنا اور کوئی موقف اختیار نہیں کر سکتا آپ نے اس کو یہ لکھنا کہ مسلمانوں کے دشمن ہے امریکہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ مغربی دنیا اس سے اسرائیل کے بارے میں غیر دوستانہ رویہ اختیار کرے ہم امریکیوں کی منصوبہ بندی کی اصل بنیاد اس خلاف کچھ نہیں کہ ہم یورپ والوں اور مسلمانوں کے ماں ہر قیمت پر سلیبی بھی جاری رکھتے ہیں کو سمجھ آئی نہیں سمجھانا پینا ہے قوم تعلیم یافتہ بہت ہی ہو گئی ہے ہوں تو اردو بھی سمجھ نہیں آتی اس قوم نو کریے کہڑے پاس جائیے کہڑے پاس مسٹر آئی یو جین روسو ٹوڈ ایسا ہمیشہ امریکہ آیا مسلمانوں کی دشمنی کرنی کرنی ہے اصا موقع سے ہو ہے جس برباد کرنا ہے پھر اگے امریکہ واسطے ممکن ہی نہیں مگر بھی دنیا کے اسرائیل یہودی ریاست کے بارے غیر دوستانہ رویہ کرے کرنا ہمیشہ دوستانہ رویہ اختیار کرنا ہے اور ساری منصوبہ بندی کی اصل بنیاد ہی جنے یہ ہے کہ اصل یورپ والے تو مسلمانوں کے درمیان مذہبی جنگ جاری رہے گی اصل عیسائیت والے پاس کھچنا لوگوں تو انہیں اسلام والے پاس کھچنا ساری یہ جنگ ہمیشہ رہنی ہے جاری رکھیں گے کبھی مکے گی تو تصا مکائی کھڑا جب پھرتے روانا تے توجہ نہیں کی تھی ذرا زندہ ہو کے آنکھ جو جیندہ بیٹھا کہ آنکھ سبحان اللہ سونا سونا وقت تھوڑا ہے میرے کو وقت تھوڑا ہے اج تو گلا بتھیری کرنے والی نے اج وہ گلا کرا قسم خدا دی جب ماسا زمین کسی ہوگی پچھلے جمعے قرآن حدیث سنایا سی بڑے قرآن حدیث لیکن کھوپڑیاں یہود پرست بن چکی ہیں جی میں نے کانڈا انگریزی بنانا کیوں استعمال کرنا ہے میں چاہوں خوراک بھی انگریزی طبیعت بھی انگریزی ملاج بھی انگریزی ماحول بھی انگریزی تعلیم بھی انگریزی دوائیاں بھی انگریزی جب اچھا بدل گئے ادھر دوائیاں کی لوڑ نہیں رہی کبلا سارے ملا جی مکالا ملی کھانے انہوں نے دوائی آئی کھائیے ہوں کبلا یہ گل کیوں کیا کرنا انہوں کے حوالے کے دشمن کے منہ دشمنی نکلے توجہ نہیں کی تو پھر تو منے گا نا یہ کسی مولوی کے بیان نہیں تین سنا پیا سڑکے جا میں قرآن بھی سنا سکنا ہوں لیکن قرآن مومن نو سنا قسم خدا دی جی آپ مومن ہوں کہڑی لوڑ سی انگریزوں کے بیان لین کی جان لینا پرانی کافی قرآن سنوا یا من یا ایمان والے اپنے تبانے سوا دوجیا نو دار نہ بنایا بڑھایا تاری بربادی کسان نہیں چھوڑ گے فرما انہوں کی دشمنی انہوں کے منہ ظاہر ہو چکی ہے انہوں کی دشمنی انہوں کے منہ ظاہر ہو چکی ہے پر انہوں کے سینے کی چھٹی وہ بڑی وڈی جو ہوتا کوئی اندازہ ہی تصا نہیں لا سکتے دوسرے مکان تیرا رب فرما سارا جب تے سامنے آتے ہیں دن نے اصل تے نال تا مرم سانو بڑا ہی چنگا لگتا ہے پر جب وکھرے ہونے جب دینے نا وکھرے رب قرآن فرما ہے لیکن یہ صرف مسلمان واسطے گل ہے قسم خدا بھی کر کے آنا جنوں کسی یہودی خردلے کے بیان کی لوڑ نہ جنوں ایک رب کا قرآن کافی ہو رب آتا ہے جب دینے وکھرے کی کرتے ہیں علیکم الانامل من الغیظ غصے غلط دے نال اپنی انگلیاں نو چک مار دے کسی ساری دور تھلے آؤ تو تمہیں پھر پوچھا گے بھی اصل تے کی پر اصا وانتی بڑے سکول گئے اصا سمجھا قرآن مذاق مذاق والی کتاب ہے بےحودہ تکیا موسی پرانے خیالات والی کتاب ہے اب تو انگریز دوستی کا ہاتھ بڑھا چکے ہیں ملا کنجر گئے اس بھی پلو یہ سمجھا کہ قرآن ایسے کوئی بکواس کی ہونی ہے جیسے پیر سمجھ گیا اسی سمجھا مزدور نے قرآن ایسے چھوڑیے ہوں تو انگریز سجن بن گئے نے میں انہیں کتریوں کے پترا آنا کتری ادھر دیکھو رب کا قرآن بھی سنا لے ہر یہودی کی دشمنی ہے زمانے میں سنا رہے ایمان لال نے سنا امریکہ بھی تو پاور ہے اقوام متحدہ کا رکن ہے وہ کیا آئے ہم ترقی دینا چاہتے ہیں ہم رواداری چاہتے ہیں جیو جینے دو کا منصوبہ دیتے ہیں اور کو آزادی دیتے ہیں تو کے انسانی کا خیال رکھتے ہیں کی کیا ہم یورپ والوں اور مسلمانوں کے درمیان ہر قیمت پر سلیبی جنگیں سلیبی جنگیں جاری رکھیں گے سلیبی جنگ کا مطلب سلیب کن آدہ ہے عیسائی کا اچھے مذہبی جنگ ساتھی اصل یہاں ہمیشہ عیسائی مذہب چکنے کافر کرنے اور یہاں سڈے اسلام نو سامنے پیش کر کے کوشش اپنے کرنی ہے تو ساری یہ جنگ جہی ہے نا انہوں ہمیشہ جاری رہے گی کبھی رکے گی نہیں کبھی رکے گی نہیں تو جڑا بڑا تھوڑا دوست نے بے وقوف نہیں وہ کافر قرآن کا منکر ہے قرآن کا منکر ہے اور بیان لے تو سامنے میں رب دے کلا یار کمال رب تازہ ہوا کہ گل اج کچھ ہو رہے تو کل وہ گل ہی بدلی کھڑی ہو پھر رب کا مستفا کر رہا ہے میں نے کسم سڈے دماغ کھوپڑیاں کھوتے والی بدل سکتی ہیں مگر مولا کائنات کی بتی گل کبھی بدل سکتی ویخ ل جڑے آدھے نے تصادم کی پالی سی جڑا کھڈلا آخے جڑا بگڑ گلا آخے جڑا کھسڑے کا پتر آخے تصادم کی پالی سی یورپ سے ختم کرنی پڑے گی میں اس دگڑ گلے نو نہ ت جو منافق گیا پر او نہیں مکا نے سڈیا جنگا ہمیشہ جاری رہن گیا بےمانا مسلمانوں ٹالی پلا کے سمان والے ہو پنگ پلا کے سمان والے ہو تو سر منگو رکھو منافقوں میرے نبی سرکار نے جیسے نگاہ کرم کا فرمائی حضور امت ضرور جگا لے گا راج سبحان اللہ سنو تیسرا بیان چوتھا فرانس کون ہے ریٹو پال ہے بولو بولو بولو فرانسیسی جنرل کی کیا ٹیاس ہے فرانسیسی جنر غور شام کو فتح کرنے کے بعد جب دمشق پہنچا تو غازی اسلام صلاح الدین ایوبی کی قبر پر لات مار کر بولا ہو اٹھ اور دیکھ کے ہم اپنی شکستوں کا بدلہ لے چکے ہیں اور تیری سرزمین پر ہو کی حیثیت سے لوٹ آئے لانتی لانتیو انہوں دشمن دی انتہا ہے جو سڈے مسلمان بادشاہ کی قبر میں رت مار کے پر پچھوں کے ٹکٹا پیٹ بر گمی ہو گیا جو بن جائے کہ خنزیر کی کتے کی بلے کی تمام جانور والے بد تر جنس ہوئی کسم خدا دی دیکھ لیں میں کتنے قبر پہ لت ماری سی کنے فرانس دے بول بول بول فرانس دے جرنیل نے لت کتنے ماری ہے ہاں۔ وہ قبر پہ لت ماری کھڑا ہے تیرے تعلیم دے ہر کتاب دے سفے دے ان لانتیاں دیا فوٹو ان لانتیاں دے سبق ان لانتیاں دی بغیرتی وہ تیرا پتر ویستا پیا اور پھر اہی ٹائی اہی پینٹ اہی شرٹ خدا کی قسم کر کے آنا میں کیوں نہ آخا مگر یہ بغیرت دل سے کل دی مرضی اگ مر جائے بغیرتا وہ بغیرتا کتا کتے اگو سر نہیں سکتا اقبال آتا میں کتے نے دیکھا نا وہ بھی سر چکی کھڑا سی مارے کتے نے جب تگڑا کتا پہ نا تو مارا کتا جب ویسے نہیں کچھ بنتا ایک تگڑا بڑا ہے وہ دلیا کٹ لینا دیکھا جی کبھی بس دلیا کٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھی ساری برادری ہے پہلے تگڑا ہی ہے کہا تھی اصل شریر کا پھر دیکھی جائے گی ہوں ہے تگڑا کتا رہتا آتا بھی کام خراب ہے خطرے کا نشان ہو گیا ہوں پچھا ہی آج ترکی بلا میں کی آخا کتا تو پھر بھی دند کدی کر پر سمجھا جا سکول تو دند رہے کو نہیں کدے گی دند ہی کوئی نہیں رہے کٹے کنجے کے توجہ نہیں دے آخ لائے سلاح الدین ایوبی آیا ہے سلاح الدین ایوبی آ تیری قبر سے کروڑا رحمتا ویخ کہڑا بدماش گیا کھڑے قبر سے لت کیا مار دائی عراق بھی تیرے سامنے افغان بھی تیرے سامنے اقوام متحدہ نے پابندیاں لڑائیاں انہوں خالی کرایا اصلے تو ہر طاقت دو سارے چور کفن چور کٹے ہو کے اس نے گائے پھر جا کے دسان سال بعد کھوڑے دسان سال بعد جا ظلم اٹھے ڈھائے نے اور سن کے جانا سلاح الدین جا گھوڑا بھی گھوڑا کرایہ سی مکان جھگی سی تیرے اوترے تیرے اوترے نکھترے دے پتر جڑے نے وہ سدر ہاؤس کدے کدھر بنا کے بیٹھے ہوں وہ بادشاہ سی کچے مکان سی پھر کیوں نہ بدیار ہو جانا خلاف ہوئے جڑا ان کا محافظ کروا ہوئے جدو جنگ جنگ کا اعلان ہوا ہے اگر پتا لگا کہ سارے دشمن کے کول راشن مکیا پائے ہے الدین نے فوج نو فرمایا ہے دو مہینے کا راشن دے آو قیامت نو یہ نہ آخر بھوکیا نو صلاح الدین مار گیا آخر سبحان اللہ پر کتوں لت کیا مار دے تیرے ماں رکھ دے تو جی نال بھی رکھنا توجہ نہیں کی تھی سو ہاں، پاور کی دوستی دیکھنے جاؤ توجہ ہے کہ نہیں فرانسیسی وزیر خارجہ وہ جرنل سی اتنا فرانس کا فرانس کا وزیر خارجہ کی کیا ہے پارلیمنٹ کے ایک وقت نے کہا کہ مراکش میں ہمیں جنگ و جبل ختم کر دینی چاہیے اس پر فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا یہ مارکا نہیں رکے گا یہ مارکا فرانس اور مراکز کے درمیان نہیں چل رہا بلکہ ہلال اور سلیب کے درمیان چل رہا ہے یعنی اسلام اور عیسائیت کے درمیان چل رہا ہے توجہ نہیں کی تھی فرانس مراکز کی جنگ دے فرانس تے مراکش دی کی مطلب یہ ملکی جنگ نہیں جی روک لیے یہ مذہبی جنگ ہے ایک پاس چند ایک پاس سلیم کی مطلب چند آخر کھانے اسلام والا پاسا تو اسلام کے بندے کی بنا چند اچھا ایک پاس چند تے ایک پاس سلیب ایک پاس کفر تے ایک پاس اسلام یہاں دونوں کی جنگ ملکی جنگ نہیں یہ کہڑی جنگ ہے مزدو جنگ ہے نا سجن فرق نہیں ہے نا کیسے پھر حقوق پورے کریں گے توجہ نہیں کی تھی ہاں حقوق دینا کیا کرانے متحدہ بڑی ہے اور جناب جی چرچل نہ سن چرچل ہاں ہاں ہاں دانی اقوام متحدہ جن نے اقوام متحدہ بھی ایک رکھی رکھیے مسٹر چرچل کی بولو بولو بولو مسٹر چرچل انیس سو ستاسٹھ میں جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے دوبارہ چھل گیا تو مسٹر چرچل نے کہا بیت المقدس کو مسلمانوں کے غلبے سے رہائی دلانا ہم مسیحیوں اور یہودیوں کا مشترکہ خواب تھا ہمارا نسب اس بیت المقدس کو اب دوبارہ کسی قیمت پر بھی مسلمانوں کو واپس نہیں کیا جائے گا سہونیوں نے یعنی یہودیوں نے اس روز مارا مارا جب بیت المقدس فتح کیتا کہ آج کے دن خیبر کا انتقام لیا جا چکا ہے کہ بدلا خیبر کنہیں لڑی تھی جائے تیرے پتر تیرے تھی بچے چھوٹے چھوٹیا نو کترے پولیو دے پلا منصوبہ بندی کے تعلیمی ڈالر دے دیں مولی کے پیر کی کڑی منڈے کے ہاتھ رکھی کریں سر تو گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں کی کیتا آخر نے آج کے دن خیبر کا انتقام لیا جا چکا ہے محمد کا دور دم دبا کر بھاگ گیا اقوام متحدہ دی ایک لکھن والا مسٹر چرچل توجہ نہیں تھی سنتا جا تو کھوپڑی بٹھا جا کمپیوٹر ویکھنایا جب پہلو کچھ ذہن کا کمپیوٹر دتا ہے دشمن کے خلاف کسی سخت ٹوئے خلاف تو فکیر دی ایک گلا سنتا جا تو انہوں چھاپتا جا لکھتا جا اندر تو پھر اندازہ لگاؤں جب میں اقوام متحدہ دیا ویٹو داجیا پاورا کھول رکھیا کہ سجن نے تیرے کہ تم آپ ہی پتا لگ جانا ہے یہاں جو قدم اٹھا رہا ہے سیدا دوستی والا ہونا توجہ نہیں کی تھی ہر دو نفر پہ گور پہلا انہیں کیا کیا اصا عیسائی تو یہودی کٹھے ہیں رل کے تو اصا کی کیتا ہے بہت مقدس کھویا سڈا پرانا نسب لائن سی حالانکہ عیسائی تو یہودی ایک دوجے کے اگلی دشمن نے یہودی آدھے نے عیسائی غلط نے تو عیسائی آدھے نے انہوں دیا آپس جنگا رہی اور بچوں مسلم ہٹلر عیسائی سی انہیں تی لاکھ یہودی مارا ہے ماریا سی کہ نہیں آپس بھی لڑائیاں رہی لیکن وہ آخر آن کے شیطان کی ہوئی اور ساتھی وہ چلو اور میری نسل کی کرم بہت کی کر کے آپس لڑ مرو گے تو مسلمان کے پاس سر جاؤ گے یہ تو اسلام محمد آ جانا کی کرو آپس گٹھ جوڑ کرو آپس کی دشمنی چڈو تو رخ کے نہ کرو توجہ نہیں ہوتی تھی کہنا نہ رخ کرو مسلمانوں کا تو میں بھی تھان تھان سے ہوں دعوت دینا میں کیا بھابی ہو وہ شی ہو بڑے ہو جب کسی کے پنڈ کے اتنے چڑھائی کرے نا تو نام مراد اتحاد سے تا نہیں ہو سکتا بےمانو جی اندر اندر وائر سے یہ ہوگیا عیسائی کا حل بھی ہے پر اتوں اتوں کہ پیچھے پا سکیں تو تصا بھی ہوں ایک دوجے کا پیچھا چڈن کی بجائے کہ مگر کرو اور بکری بڑی ہر پچھاڑو توجہ نہیں کی تھی میں اتحاد کی دعوت نہیں دیتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا ایک دوجے نال سنگ راؤن کی بجائے کدھر مرو بگیار مارو پیٹ چیرو نہیں تو کسی جناب اس نے چگا نہیں جی سلنا وہ بگیار ہی ایڈا نام مراد نہ بری نہ شیہ نہ جہا بھی دم تھلے آگے چل کے ویکھی جی ہوں گل کیا کرنا نا اگے چل کے دیکھی براج سبحان اللہ ہوں خیبر کا انتقام لینا پھر گئی خیبر کا بدلا تو آخر کی اس محمد کا دین دم دبا کر بھاگ گیا نو لگی لو میں کیا بے مانا وہ کسی اپنی سکولی روحانی اولاد نو کہے محمد کا دین کالا کبھی بچ نہیں سکتا محمد کا دین کے رب نے بچن لی نہیں بنایا کائنات کے بسن لی بنایا چلے پد بختو تمہیں اسلام دے تو مسلمان دی طاقت کا پتہ ہی کوئی نہیں تو سکولی جنسا دیکھیا تا دھوکھا کھا گئے جی تمہیں پتا ہونا چاہیے ابو نائم محدس نے ہی یہ تو لکھا ہے عیسائی آئے یہودی میرے پاک مستفا دے فقیر دے کو فقیر دعوت دیتی ہے اسلام دی سکول والے تو آپ ہی اہم بن کھلو دے نا پر نہیں انہیں دعوت دیتی اللہ دے فقیر نے یہ بھی آدھا تیرے مذہب کی سچائی کی دلیل کی میرے نبی کا فقیر فرما اے اگ پہ اندر تھی کپڑا پا میں جا سر جائے گا جھوٹا ہوئے گا جا جھوٹا ہوئے گا جیسا بچ جائے گا سچا ہوئے گا انہیں کپڑا دتا ہوں کپڑا دتا کے سم سن کر سی کدو اسلام دم دبا کے جا رہے اور بے دلی قوم تصا تو انسان کی دم ہی نہیں رہن دیتی پینڈ شرد پوا کے کھوتا بھی پچھو دم پائی پھر اپنی تھی نکان کی خاطر پر بچہ والا پینڈ شرد والا انہیں اپنی دم ملا چڈی توجہ کی اور بخت والے سن ادر ویخ نبی سرکار دے عاشق نے کی کیتا ہے یہودی دا کپڑا اپنے کپڑے دے ولٹ دتا کپڑا مسلمان دا سی اندر یہودی دا سی اگر پا دتا سو جب باہر کڈیا سو نچلا سڑیا سی اترا دتیا سی اور کنڈے بد بخت نے آدھے دم بنا کر بھاگ گیا اور بد بخت میرے نبی کا دین سے امریکہ تو برطانیہ کے سر پہ ہر ویلے کھلوتا ہے کیوں جس جس جس قانون سدا قائم ہو وہ قانون بھی موجود ہوتا ہے اس قانون کی بالادستی قائم ہوتی ہے اور بد بختا میرے نبی قانون شریعت سی اور مرنے تو بعد پھر اگلیاں سزاوانی سر کل سزا چھوٹی لینی ہے چیتی لانی چل پاؤ جی وڈی لینی ہے تو اگاں تر پاؤ توجہ نہیں کی مت سمجھ میرے مستفا دین دی بالا دستی کا اندازہ لگا رب سونے کا رب سونے کا فوجی اسرائیل برطانیہ کے سر تو بیٹھا ہے بیٹھا کہ نہیں امریکہ کے بھی سر پہ بیٹھا ہے تو رب دی جیل بھی ہے قبر والی تو اگر فیصلے کا دن بھی آئی ایک زمانتی چھٹے پھرنے ہیں توجہ نہیں کی ہر گلا دے نے جہاں سیاح وہ آدھا اتنے سزا لے لوا نبی شریعت کے مطابق اگلی تو بچ جا جا چار کا پتر امریکہ والا آنا نہیں اگا لینی ہے اتنے ہے کہ اتنے لینی نہیں ہوں دم دبا کے بھاگ گیا بے وقوفا پجے تا جب تے تو بچ جائے تو جی رب دے قانون سے بچ نہ سکتا نہیں تو پھر سن لے مستفا دین دم دبا کر بھاگنے والا نہیں ورگیا نسا کے کھوتیا واگ اگا لگا والا ہے توجہ نہیں کی ہاں، پو ہے پر کافر بے وقوف ہوں کافر دی مت وجی ہوں نہ مراد کھوتیا ایسا نہیں سمجھے کھوتیا روزانہ وہن تیرے ورگے کئی صدر روزانہ رب روڑتا پیا زمین روزانہ کھا کر کے وہ مارتا چول دے پترو کیوں تنڈی اکل ماری گئی ہو کہڑے پاس تر پائے گی توجہ نہیں کی روک نہ سبحان اللہ ادھر خدا دیا من اگلا بیان کارڈ نیال بور کی بیان کر دینا ہے جون انیس سو ستاسٹھ میں القدس پر دوبارہ یہودی قبضہ ہوا این اسی دن برلن میں کارڈ نیال بور نے یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک مشترکہ مذہبی تقریب میں بیان دیا تھا کہ عیسائیوں کے لیے واجب ہے کہ وہ یہود کے ساتھ ہر والے سے تعاون کرے تاکہ اس طرح ارد مقدس کو مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے آزاد کرایا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی خاتمہ کیا جا سکے توجہ ہے جا جا تختی تو لکھتا جا آخر کی کرنا چاہیے اسلام کا خاتمہ کرنے سان ایک ہونا چاہیے فرانسیسی وزیر خارجہ کا ایک افسر کی جواب بیان کر ہے آندہ فرانس کی وزارت خارجہ کے ایک افسر نے انیس سو باون میں بیان دیا مسلمانوں سے خبردار رہو مسلمانوں سے اور تو کیا ہے مولویوں سے خبردار رہو یہ بڑا دہشت گرد ہے وہ کیا تو خبردار رہو تو تو کنو آنا ہے سدکے سدکے تیری اکل دانی تو سدکے تیری سمجھ دانی تو سدکے تو کتوں پڑ لیا آئی ہے قیمتی سمجھدار یہ سکون دا منصوبہ یہ سکون وہ آدھا مسلمان سے خبردار رہو یہ کیا کہتا ہے بول بول ہوں لکاؤ پہ جی میں روزانہ نہیں سنتا مولوی بھی مر جان تو سکھ مل جائے مول مر جان عمل ہو جائے اگلے دن احلیت فورس والوں کا ایک دہلی میں ریا آخیا میرا کلاس فیلو ہے تو اس میں آخیا ہے ساری تربیت امریکہ ہے تو ساند ہے آڑی والوں کا خیال رکھا جائے دہشت گرد کا خیال رکھا جائے یعنی داڑی منا دین تو پھر دہشت گرد کوئی نہیں پھر بم مارن جو مرضی کرن پھر دہشت گرد نہیں دہشت گرد کدو نے جب باڑی رکھ تو پھر باڑی دہشت گرد ہو بم گاڑی مارتی دی بندہ مارتی مار دی مارتی ہاتھ مارتا بندہ مار نہیں آخر ہاتھ والے کا خیال رکھا جائے جی بم مار دیں یہ نہیں آخر کا خیال رکھا جی یہ نہیں آخر جہے جی، بندے دہشت گردی کرتے ہیں انہوں کا کیا کیا ہے تاکہ تاکہ نبی دی سنت دہشت گردی ثابت کرایا جائے اور انہوں نے دسیا جائے کہ تے نبی کا ہر کام دہشت گردی اللہ ہی اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو کیا کر دیں گے کافر کر دیں گے یہ کافر کر دیں توجہ نہیں کی ہوں سمجھتا جا گل کہ وہ کی پیا آخر ہے خبردار رہو کہ دیتا بولو بولو بولو ایک شاندار مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں یہ مسلمان شاندار مستقبل یعنی جانتے ہیں مسلمان چنا زور طاقت انہوں کے مذہب چ ہے کہ دنیا سے وہ معاشرہ بنا سکتے ہیں جڑا شاندار والا ہو اور باقی ٹھیک ہے انہوں نے پتا جو ہے نہ عمر بن خطاب کر کی گیا تھی ادی دنیا کے بادشاہ عمر نے ایک بندہ قابل نہیں چڑی جان دے دیں جانتے دیں باقی شان ہم فرانسیسیوں نے الجزائر میں اپنی حکمرانی کے دوران پوری کوشش کی لیکن ہم مسلمانوں کا تشخص نہیں چھین سکے انہوں کی پچھان انہوں دی تہذیب انہوں دی سنت طریقہ نبی پاک دا ٹھہر جو ٹھہر جو کچھ نہ کسی پاس توجہ نہ کرو ادھر میرے توجہ کرو آخو سبحان اللہ الجزائر میں اپنی حکمرانی کے دوران پوری کوشش کی لیکن ہم مسلمان کا تشخص نہیں چھین سکے مسلمان ایک جن ہے جب جسے ہم یورپ والوں نے فی الحال بوتل میں بند کر رکھا ہے اگر اپنے اس مقصد میں ہم کامیاب نہ ہوئے اسے قابو میں نہ رکھ سکے تو وہ سارے یورپ پر مسلط ہو جائے گا او جس نو تسا بند کیتا ہے وہ مسلمانوں کا جن ہی نہیں دے تے جڑا مسلمان دے دنیا کی کسی طاقت کو بند نہیں ہو سکتا تسا بند کیتا سکولی نو سکولی مسلمان کہاں ہوتا ہے اور جن تاری بوتل فسیا ہے داتا ورگے نو کتنے فسا سکنا ہے توجہ نہیں کی تھی یہ تو میرے پاک دے کول ایک شخص آیا لج پالا میری بچی جن چک کے لے گئے سچے جی کیا گل جیسا میری بچی جن چک کے لے گئے فرمایا اچھا جا فلانے تھان سے بہ کے چار پاسے کڑا مار کے بچ بہ جائی اے لفل پڑ نہیں ابدل کادر جیلانی جن سارے حاضر ہو جان گے سارے جدو انہوں نے آخی عبد ال قادر جلانی پیر آد میری تھی چھتی نہ واپس کرا جا کے کڑا ماریا بچ بیٹھا ہے پڑیا سو جن کٹھے ہو گئے چیخ دے باق دے نچ دے ٹپ دے جن سکولی ٹپ دے نے جنہ واگو لگے آئے اگوں آئے تھے وہ بیٹھا ہو سکو تا وڈیرا کتنے آؤ لے آؤ سات بادشاہ جنہ کا پہنچیا انہیں آخر پیر کا اس پاک آئی چھتی کر ہاتھ بند آ گیا ہے پیچھا ہٹتا گیا ہے چھت چی آن کے چوری چ رکھی سو آدھا گاؤں سپا کر مٹا لینا ساڈا کام سن فریاد پیرا پیرا سنی کن بھر کے بس باندر پھاڑ کے بوتے چتارے نے بوتل جن مسلمان آنا پڑیا گیا جا چوجہ نہیں کی تھی جی تے باہر زور سی نا تو سلاح الدین ایوبی نو تار لیں گے ایک گل کرنے والی چوہے مار گولیاں چا کھوائیاں نے جڑیاں سواندیاں نے ماردیاں نہیں توجہ نہیں کی ہاں جنگ منافق مسلمان نہیں ہوتا اور پینٹا پنچایت والے جنہوں نے کسا ہے ندی تاج کی ٹوپی والے تو سلوار والے نہیں تارے جا سکتے خدا بھی کر کے جدو کفر دے ہاتھ اسلام نال پائے تو پھر پتہ لگنا کن بھی سو بنتا ہے پترا نو ویک کے آکڑے پھر تیلا پلان وڈا لگا پھر تسا کی پہلے نظریاتی جنگ افکار دی جنگ جنو ٹھنڈی جنگ آخ بجے تسا دشمن نو سجن اور تسا اسلام نو جھوٹا تے اپنے آپ نو انسانیت دا ہمدرد اسلام نے انسانیت دا دشمن ثابت کرنے کی کوشش کیتی ہے فکیل تبدے پہلا میدان جت بیٹھا اللہ کی مہربانی لیا ساری دنیا کے پروفیسر سابت کر دین سان کسی میدان اور سابت کر دین کے یورپی انسانیت کا دوست ہے سائنس انسانیت کا دوست ہے اور اسلام دشمن ہے سڈے سر اتار کے کتنا سپ دے تو جی تصا مقابلے نہیں آ سکتے پھر سمجھ لو کہ تسا جے ایک جنگ ہار گئے جے تو اگر جی آئی تو ان شاء اللہ وہ بھی ہار جاؤ یا میں کی ہاں؟ میں تو سامنے بغیر سوچ لگا پھرنا میں اور کسی کا مان نہیں صرف محمد کا مان ہے قسم خدا بھی کر کے آنا میں محمد پاک نے اینا مان رہی اینا میرے اندر جب آؤں نا پھر شان سرکار دی میں دلیر ہو جانا مینو کوئی شاید دنیا چسنی میں میرے سامنے لیاؤ سارے پروفیسر میرے نال گل کر میں سکول نہیں جی پڑھیا میں صرف نبی پاک کے درویشوں کے جوڑے سیدے کیتے ہیں واہ واہ واہ میں اتنی کلندر اقبال بولیا ہاں۔ اندر تو فکیر فکیر دل کو کھڑا چل بل گی دلے رسول اللہ میں تو جناب کے در کا بکاری ہوں میں تو جو لینا تے تو لینا میں نے پروفیسر نے سر پیر کر دیتا مینو انگریزی پروفیسر نے سر پیر دے دیتی ہے کیوں اس واسطے میں تو جناب کی نگاہ دیکھا ہے درنگیا آخر سبحان اللہ اے بکواس کرتے نہیں سکول دے جن جنہوں بوتل چتارا ہوا ہے انہوں نے چوئے نہیں جنہوں نے پنجرے چ بند کیا ہوا ہے تو وہ کی لکھتے ہیں آخر جی اللہ میں اقبال نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی ابتدائی دینی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم پانے کے لیے لندن تشریف لے گا پھٹے ہو آنات ہاں بھائی مانو کردار جھوٹے انگریز جنوں اللہ اقبال دے تحمت کے لا سکتے جی وہ آپ ہی تھوڑی تقدیر کیا کرتا ہے مینو آخر چشتیا جھوٹ کا بول بکواس پہ کرتے نہیں میں انگریزوں کی تعلیم آلہ تے چڈ میں تے تعلیم ہی نہیں سمجھی سبحان اللہ نال سجے کھبے ویکیا تو منافع منافق ہونا انہیں بوتھا اترا ہونا تو جڑا ہونا نا مومن وہ چہرہ کھلتا ہونا ہستا ہونا توجہ نہیں کی آخر سبحان اللہ توجہ رکھ گئے خدا دے بندے سن کے جا میں تین آخر اسی کرو انگلی دشارہ کفر ہو پارا پارا کرو انگلی کا اشارہ کفر ہو میرے پاک نال سبحان اللہ ہاں؟ خدا دی قسم کر کے آنا ادھر وے اگے سن وقت بھی تھوڑا ہے ہاں؟ لو او سن برطانیہ امریکہ تو فرانس دے ہوں چوتھی سپر پاور پی ڈی تو پاور کہڑی ہے روس روس کا سنا ہاں بے وقوف وہ سادے مسلمان وہ سادے آپ لیا تو سیدا سادہ ہے بہت ہی سیدا سادہ بن گیا بہت ہی بن گیا آہو سیانے آدھے ایڈا کوڑا بھی نہ بنو بھی دنیا تھو تھو کرے ایڈا میٹھا بھی نہ بنو بے چبا ہی جان دن باقی میٹھا بہت چبا گئے روس روسی روزنامہ کینریل کا اداریہ کی لکھنا ہے روس کی ریاست ازبکستان کے ایک روزنامہ کینریل کے بائیس مئی انیس سو بانوے کے اداریہ میں سے یہ اقتباس قابل غور ہے کہ اسلام کو نیست و نابود کیے بغیر کیمونزم کے لیے ازبکستان میں ہی نہیں بلکہ عالم انسانی میں کہیں بھی جڑیں پکڑ سکنا ناممکنات میں سے ہے لہذا پہلے اسلام کو ختم کرو پھر کیمونزم آئے گا کیمونسٹ روس کا نظام کیمونزم نظام سی پہلو اسلام نو مکاؤ جا تہذیب کا تصاد مندر لایا توجہ ہے نا مکاؤ اچھا جب اسلام مکیا تو تو تح ہاں رہ سکنا رہ سکنا بھائی رہ سکنا غیر مسلم بن کے توجہ نہیں کی جب اسلام مک گیا تو پھر آپ رہ سکنے کی بن گئے لیکن پھر ایک گل یاد رکھنا جب بندہ غیر مسلم بنتا ہے نا اس لیے کافر بن جاتی ہے پر رب نال بگڑ جاتی ہے توجہ نہیں کی رب آتا تو چھوٹیا تو ڈریا ہے نا تو اللہ اکبر ہوں میں تو میرے نال پائی کھڑا لا پھر تینوں میں انہوں کے ہاتھ میں لکھا پواوا گا توجہ نہیں کی امر رب اپنے کم دوتے کا لے بے جو چاہے کر گزردا کوئی ادو رب اگے بن پا سکتا وہ اندر اسلام نو ہے یہ روس ہے کیا ہے بولو اگے سن لارنس براؤن ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم مسلمانوں کو منتشر رکھیں پھر کا پھیلائیے سن سن سن مشہور یورپی دانشور لارنس براؤن نے کہا تھا بس ہمارے لیے واجب ہے سڈے کہ ہم اردو ارب ارب تو مسلمانوں آپس لڑا کے تے فرقے تے لڑائیاں تے بادشاہیاں نو ایک دوسرے نال کے رکھیے تاکہ وہ اس طریقے سے ہر طرح کی قوت طاقت اور اثر و تاثیر کے بغیر بے کام و نامراد زندگی گزارنے میں مشغول رہے ہوں ایمان لال دس لڑاؤں کون ہے وہ کی پیاس وجہ ہے یہ ہوئی وجہ ہے کن ملک ارب پہلا ایک سی تو ہوں کن بن گئے ہیں سعودیہ وکرا سعودیا اپنا عراق وکھرا شام اردن وکھرا یہ ساریا ریاست گندا جا ارب والیا ایران بھی وکھرا ہوں سارا انہیں آخیا کی کرو اتوں والے بھی اتوں والے یہ کدی کٹھے کٹھے انہوں ہون دینا بولو بولو کٹھے ہون دینا بیٹھو بیٹھو یار کی اچھا توجہ نہیں کی کی آدھے مسلمانوں کی کر کے رکھو ادھر کی آدھے تعلیم لو مولوی پھر کے پیٹ لوگ تو پر لانت انہوں سے نہ بھیجا پہلا انہوں سے بھیجا جنا انہوں نے منیا میں اقبال آتا ہے یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلا خود سے یورپ سے نہیں ہے بد بختا کی آخر آنا آپ کر کے ہوں ایمان نال دسی مولویا نو ایک پاس رکھ دے میں پوچھنا وا تیرے ملک کے اندر سیاسی پارٹیاں کنیا نے ایک دوسرے نال ایک کتے کا وار ہے اور چڈ جب یہ الیکشن ہوتا ہے نا ساری پنڈی ابھی فیور ہوگا پنڈی برادری ایک دوجے کے مقابلے میں مینو کل منڈیا دسیا آدھے پوچھ لو گے تو رو آدھے پوچھ لو گے تین برادری ایک دادے کی اولاد ووٹ کتوں آیا بولو بولو ایک برادری پہ لڑتی ہے تو مٹھا وٹی کھڑے میں عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے خدا کی مار سے ووٹ پیپل پارٹی مارے بندے نواز دے نواز مارے انہوں دے پھر جنیا پارٹیاں جمہوری پارٹی شیطانی پارٹی ہاں جی جنہ کی پارٹی پرماشا کی پارٹی فلانی پارٹی ہر فیکٹری پھر یونین آ گیا رکشا یونین جب آپ دہ جانے اب آپ دہ فلانی یونین ہے فلانی یونین ہے ایک دوجے کا اینڈ کر دیں اینڈ کر دیں میں پوچھنا بنایا نے بنایا وہ تین نے سارے سارے توجہ نے کی جنہوں نے بوتل نے تاڑیا ہونا ہے ویخوا کے انہوں بے کام نہ برا زندگی گزارنے میں مشغول رہے کٹھے کبھی نہ ہو جماعت تنظیمہ ایک سو ایک بناؤ ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا آپس مرد رہے اصا اتو کٹھے ہوئے بیٹھے بگیا اور بکریاں لگن گیا سوال سامنے توجہ نہیں کی اگے چل گلیڈ گلیڈ سٹون وزیر اعظم برطانیہ پیا آخر سابق وزیر دفاع وزیر خارجہ اور وزیر اعظم برطانیہ نے برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں یا ان کے قلوب و جہاں میں موجود رہے گا اس وقت تک یورپ اسلامی مشرق پر اول تو اپنا غلبہ تسلط قائم نہیں رکھ سکتا کر سکتا اور اگر قائم کر لے تو اسے برقرار رکھنے میں زیادہ دیر کامیاب نہیں رہ سکتا حتیٰ کہ خود یورپ کا اپنا وجود بھی اسلام کی جانب سے محفوظ یا معمول نہیں رہ سکتا تصا کامیاب ہو رہا نے مسلمانوں کے تو قرآن کھولو جناب جی قرآن ہے آسان تو کبھی غالب ہو سکتے دے دے دے دے دے دے دتی تو بیٹھا آگے بیٹھے ہاں جی ڈالر نہیں بیٹھے بغیر سے لے بیٹھے بےمانی لے بیٹھے کفر غلامی لے بیٹھے لطر پہلا فرق لے بیٹھے دیتی کری کا بیٹھے قرآن بیٹھے وہ قرآن اچھا ہوں گل سمجھی ادھر اسلامیات سکون رکھا ہے تو ادھر کی آد جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے ایسا گال ہو سکتے ادھر کی رکھیے اسلامیات اسلامیات ایک قرآن ہے ادھر اسلامی آت ادھر اندر قرآن ہی انہوں کے ہاتھوں میں چوکھو ادھر اسلامی آت یہ دوہری پالیسی کو کیا کہتے ہو اپنی پنجابی میں نہیں نہیں پانی جنوب آدھے جی ہے جنہوں اسلامی زبان چاہتے ہیں منافق کیا آدھے تو ہوں انہوں نے کنجر پوچھ جڑے آدھے نے جی اسلامی عورت بھی سکول انہوں آخو بئی مان مانا دروازے نے پرانے نہ دیا تھا چلے معلوم ہوا اصل وہ اسلام رکھیے تو اتو کفریات رکھیے روڑی کا ٹھیر ہوئے ایک ماشا کستوری کا رکھ دے دند کٹی کے ڈیر چک ماشا کستوری کا رکھ دے کستوری خوشبو دین لگی جب کدے گا انہیں کٹی ہونا ہے مردوبا نے رکھا بچے ٹٹی اپنے کفریات بچ نہ رکھیاں سورت پتا سی سمنا کرنے جنس تیار کر لینی گے کیونکہ تو نہیں کھو سکتے یہاں کی اپنی جنس ہی مارے توجہ اتے میں دیکھا ملوڈا ملوڈے کوئی پڑوسائی سارے مڑو گئی شارے مڑوڈے ایک ایڈو سجے بیٹھا تو کئی کھبے نے توجہ ہے انہیں کافر قرآن دے تحفے پیش کیتے ہیں ہاں جی امداد العلوم مدرسہ کشور اتو دے ڈی باری والے نے تے کلمے پڑھنے والے نے تے بڑے ٹوپی تے جناب کاٹ تے بڑی جناب ٹھاٹ باٹ والے ملا نے قرآن دیتا جگ سپرا نو برطانیہ کے وزیر خارجہ کو تحفے نے یہ لو میں کہ مردودا یہ تو قرآن دے دے دشمن تے قاتل نے یہاں تیرے کول تو منافقت نہ لے لینا جب کنڈ پرتانی کٹی خانے سات بنا لانت تیرے تو پائے گا کوئی ایمان نال دس سن بریلویاں دیا کتاباں میں تمہیں زندہ مثال دینا سنیا دیا کتاباں نے دلائل الخیرات شریف درو شریف دی کتاب ہے سدیاں پرانی لکھی درو شریف دی سعودی عرب کو لے کے جائے گا نال جب جہاز تو اترے گا دلائل الخیرات شریف شرطیاں اندر کول پھڑ لینی ہے پھڑ کے نال ڈبے گند دتا ہوں نے اندر چھٹ دیں تریلوی تو وہابی ایک دوجے کی زد کے اتنے تک کپڑے کھڑے تھے تو باقی حال ہوئے جا رب جی فرما کہ انہوں کے ماحول کا تا دشمن دنیا چائے پر ملا یہ بھی انہوں نے جن نے انہوں کے جن نے ووٹوں پڑے نے خدا کے بندے آپ جو فرمان میں اتنے گل کرا جا وقت ہو گیا گل کر جا تھی سلاح واسطے تھی سمجھو کہ بچارے پوڑیاں گاوا انگلش بک چکن والی قوم انہوں نے پتا کی خدا کی ہے رسول کی ہے دین کی ہے قرآن کی ہے ایمان کی ہے اسلام کی ہے غیرت کی ہے عزت کی ہے قوم کی ملک کی ہے انگلش بک جب نہیں چکی انگلش بک یہاں کی گئی ہے غیرت مک اسلام تو اس ملا بگداڑے دے امن نو ویک کے سمجھے گا یہ مطلب بھرا بھرا بن کے رہنا چاہیے پرانا بھی تو پھر لگ جی لے لیں گے تو پھر سن یہ سلامتی ملا چند توجہ کی اور مستفا کی حدیث سن بول بول بول ہمارا نام بھی خنجیرو خنجیرو مر کے جانا جی لکا لا جا لکا لا جی لکا لو رب بڑا کھڈے گا اندروں کھڈے گا پالو فرشتہ کارے نو لما بڑے بکرے چھترے پیدا رہا ہی میرے کملی والے جا بخاری ویک مسلم ویک شاہ حدیث دیا کتاباں قسم بہد شریف مولا جی میں گنا حدیث دیا کتاباں جنیاں میرے کول نے تو وقت اتنے مقابلے تینیاں حدیث دیا کتاباں میرے کول نے تو تے چھ ہی خالی سنی کرنا نا اللہ کی مہربانی نا یا کھول کے میرا نبی سرور لجپال غریب نواز آقا جدو بھیج دے سن فوجی دستا کسی پاسے تے ان وسیعت فرما سن دشمنوں دے علاقے میں قرآن نہ لے جایا جی کدھر انہوں کے ہاتھ چ نہ آ جائے آخ جیو ہر کن ایکسپریس یہاں سے چلتی ہے سیدھی لندن حدیث پی گئے ادھر جناب جی یارویں حرام ہے بارہویں حرام ہے کیا جڑا پی پی ایک حدیث سی ہوں مستفا دی ایک صحابن کی گل سن عمر بن خطاب دی بھن عمر بن خطاب نو پتا جب لگا لے میری بہن مسلمان ہو گئی ہے عمر گسے نال تلوار موڈے سے رکھیے کنڈی ہے بہن میں کر دی پران پڑ گئی سی جب کنڈی بہن نے کپڑا پایا ادا ادا ظاہر سی ادھر اندر سو امر میں اللہ کا سا عمر نے پروار چکی ہوئی ہے تھپڑ مار کے اندر ہو میں چکر ویسا تو سو بھی توجہ ہے حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیتا ہے دیں سب کوئی انگریز کی سیٹی کے چلنے والا منگا نہیں سی وہ کوئی پروفیسر نہیں سی وہ چھپاؤ چھپاؤ جانے آئی کھڑی ہے قبر کتنے جاؤ گے اقوام متحدہ کی چادر میں چھپنے ہے اگر بچنا چاہتے ہو تو مستفا کے دامن میں آ جاؤ بس جنہیں مستفا دامن چ جگہ کملی والے سرکار دے دامن چ چل لئی ادھر رب سونے ویکنا ہی نہیں اس آخر ابیبا تیرے نے انہوں کی آخ وقت مک گیا ہال گلا بتھیری پہ ایک آخری کر کے تو بس بیان کر R B Gibb R B Gibb ان مستشرقین نیچوں مستشرق کون آدھے نے وہ انگریز جڑے مسلمانوں دے علم پڑھن مسلمانوں دے خلاف فتنے فساد پاؤ کی خاطر سمجھ کے جان کے پھر تے اپنے نو انج کرو آ کرو آر بھی گب اسی طرح ہی ہے اب اسلام کا اثر و نفوظ چند ایک مذہبی رسوم و تقریبات تک محدود ہو کر رہ گیا یارویں کر لی ملاد کر لی یا لائبنڈ کا اجتماع کر لیا یا مرید کے دا اجتماع کر لیا یا ملتان اجتماع سے کیتا انہوں کا اسلام ان پورا ہو گیا ختم رولا دالا پیتیاں رج کے تو لٹرین بھرے کے تو جب اٹھا اسلام زندہ دالا گئی انہیں تو بس اسلام لٹرین بھر دیتے نہیں دالا لال تیری خدمت ہو گئی جب اگلے دن میں آخیا میں آخیا تم دسا میں بریلوی تم دسا تا اسلام کی آخ کی میں آخیا پندرہ سے چاول باسمتی پانچ سیر مرغا لا ہاں جی برالا برالیا نے برالی کا کرنا تو سب کے جان جنال سردا پکانا ہوئے تے پھر مرغے کی تھان تے آ گیا جناب جی چینی آ گئی پنج شیر گوشت آ گیا کشمش میلا آ گیا رنگ برنگیا چیزاں آ گئی جب پندرہ شیر کی دیر تیار ہوئے تے چارے پاس بیٹھ کے کھا ایک ایک پلیٹ سٹ لین اٹھ کے نارا مار دینے اسلام پورا ہو گیا کسر نہیں رہن دیتی قسم خدا دی اج اور سونا انہاں دے مستی جلتے ہوے کروا جی وا حضور دے نام تے آن والے محفل میلاد جی آن والے تے رب سائی نہ کرم کنا رب سارا میں مراد جڑی ہوں یہ ترجمک آئی رنگ جی دیوا ہلور دنات آن والے محفل آن والے رب سائی کرم کرنا ہوئے رب سارا نا مراد جہی ہوں ہاں یہ ہاں، ترجمہ گم اگلے دن میں نے لکھا چٹ قسم اگر فلانی جماعت والے لشکر والے جہاد کرتے ہیں تم بریل بھی نہیں کرتے پہلے تو میں لشکر والے نے جو کچھ ہو سکا سہاگا پھیرا چنگی چنگ بائی جب باہر کے فارغ ہوا نا تو پھر آگے بریل ہوں گا میں کہ تھی آدھے نکمے نے ظالموں تمہیں کی پتا بریلوی کی جہاد کا کرتا ہے بلے بلے بلے بلے بلے ہوئے ہوئے ہوئے کی جہاد یارویں کی دیگ مکان سے جنہ وقت لگتا جنہ زور لگتا ہے تو یہ پوچھو دا ختم یارویں اپنا تیجا سات دسواں ہوں تو سال بھی نہ شروع ہو گئے نہ محنت ویکو بچارے تھوڑی گل ہے تو یہ حوصلہ کچھ ہی افسوس روس پاک کے لیے امیدوارگ خا مست میں کھا کھا میں میں یہ نہیں آخر دیگ نہ حرام خورا حلال روش کے دین کرنا کھانا آندہ ایک ملک بھی رسوم و تقریبات تک محدود ہو کر رہ گیا اور یہ سب کچھ اس قدر ہوشیاری و حکمت اور تدبیر سے آہستہ آہستہ ہوا کہ مسلمانوں کو اس کی کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی یہ کر کی لائن یہ سب نتیجہ ہے اگے سن یہ سب نتیجہ ہے ہماری اس تعلیمی پالیسی ہاں؟ جنوبی میں کیا حرج ہے میں کیا تیری نانی بھی حرج ہے آ تیرے نانے پہ آخر نہیں میں کیا آوے ہماری اس تعلیمی پالیسی یا جد و جہد کا جو ہم نے عالم اسلام کے اندر لا دینی نظام تعلیم اور لا دینی تہذیب و ثقافت کو رواج دینے کے لیے مسلسل برپا کر رکھی ہے تعلیم لا دین لا دین تہذیب ثقافت سیاست اس ایسا مسلمانوں چند رسم دے چڈیا انہوں کا دین سارا ایسا کھولیا ایسے خوش رب کوئی گا تو ہوئے گا غیر مسلم دین دتا سی تو وہ من جو گئی نہ رہا ایسا تعلیم تو سیاست کے ذریعے کر لیا کہ بلا یہ ویٹو پاوروں کی ویٹو پاوروں کے دوستی بھرے بیانات ہیں دوستی بھرے محبت بھرے پیار بھرے الفت بھرے ترقی بھرے شعور بھرے ہاں ہاں ہاں